اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اللہ یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے